اور ہم نے ان سے پہلے کتن سنگت کھپائیں کومیں ہلاک کی کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بینک ذرا بھی آواز سنتی ہو